السلام علیکم ethical and social consideration in psychological testing یہ ہے ہماری اس وقت کی گفتگو کا موضوع اب تک ہم نے سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بات کی ہم نے دیکھا کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ کیوں دیے جاتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے سائیکولوجیکل ٹیسٹ کو کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے ان کو بناتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ٹیسٹ کے آئٹمس اور انسٹرکشنل آبجیکٹیوس کا کیا تعلق ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ کس کس طرح کے ہوتے ہیں اور کس کس مقصد کے تحت استعمال ہو سکتے ہیں ایک چیز جس کو شاید ہم نے ابھی تک اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کیا وہ یہ ہے کہ ٹیسٹ کے استعمال میں ٹیسٹ کے بنانے میں ڈیولپ کرنے میں اس کے کانٹینٹ کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے اور اس کی انٹرپریٹیشن اور اسکورنگ کرتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کا ایتھکس کے حوالے سے خیال رکھنا چاہیے بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو کہ جن کا تعلق ایتھکس کے ساتھ ہے یا سوشل اور کلچرل ویریبلس کے ساتھ ہے جن کا ہمارے ٹیسٹ کے استعمال کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے سائیکالوجسٹ نے جہاں اور بہت سی چیزوں کے بارے میں لکھا ہے اور مسلسل ان کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں وہاں پر ٹیسٹنگ اور ریسرچ کے حوالے سے ایتھکس کے بارے میں بھی بہت کام کیا گیا ایتھکس سے مراد ہے اخلاقیات یا یوں کہہ لیجیے مورل ایسپیکٹ جب ہم بات کرتے ہیں ایتھکس ان سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ تو ہم دوسرے لفظوں میں بات کر رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ کے ساتھ کیا کیا اخلاقیات ہیں جن کا تعلق ہے یا کیا کیا مورل ویلیوز ہیں یا مورل ڈسیزنس ہیں جن کا عمل دخل سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ میں ہو سکتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ایتھکس یا موریلٹی سے مراد ہے بنیادی طور پر ڈوز اینڈ ڈونٹس یا رائٹ اور رانگ اس کے بارے میں فیصلے یعنی ایتھکس یا اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہم ٹیسٹنگ میں اور ٹیسٹوں کے استعمال میں استعمال کر سکتے ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جن کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیسٹنگ بے شک ایک سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ چیز دکھائی دیتی ہے اور ہم نے جو اب تک سیکھا ہے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ٹیسٹ خاص طور پر اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ جب ایک دفعہ بنا لیے جاتے ہیں اور ان کی ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی کا تعین بھی ہو جاتا ہے ان کی اسٹینڈرڈائزیشن ہو جاتی ہے ان کے نارمز بھی ہمیں دستیاب ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم ان ٹیسٹوں کو بڑے سیدھے سادھے طریقے کے ساتھ اپنے سیمپل کے ساتھ یا اپنی پاپولیشن کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں مگر شاید معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے بہت سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کا ہمیں ٹیسٹوں کے استعمال میں اور ان کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے اور ان کو ڈسکلوز کرتے ہوئے ان کی اسکورنگ کرتے ہوئے ہمیں بہت دھیان رکھنا چاہیے اور یہ وہ چیزیں جن کا تعلق اس بات سے ہے کہ کہیں کوئی شخص اس ٹیسٹ سے ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھا رہا کہیں کوئی شخص ایسا تو نہیں ہے جس کو اس ٹیسٹ کے ریزلٹس کی وجہ سے نقصان ہوگا ٹیسٹ کر جو ہے اس کے جہاں تک ہیومن رائٹس کا تعلق ہے کیا وہ تو افیکٹ نہیں ہو رہے یا یوں تو نہیں ہو رہا کہ جس مقصد کے لیے ٹیسٹ استعمال ہونا چاہیے تھا اس کی بجائے ہم اس کو کسی اور مقصد کے لیے یوں کہہ لیجیے شاید بلیک میلنگ کے لیے استعمال کر رہے ہوں یا شاید ہم کسی شخص کو ایسا ڈائگنوسس دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ دراصل ایسی چیز ہے جو کہ وہاں پہ موجود نہیں ہے مثال کے طور پہ بہت سی ایسی فورینزک اور لیگل سچویشنز ہو سکتی ہیں جہاں پہ اگر شخص جس کے اوپر کوئی الزام ہے یا ایکوز جو ہے اگر اس کا کوئی خاص طرح کا ڈائگنوسز ہو جائے تو وہ سزا سے بچ سکتا ہے تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جو ٹیسٹ دینے والا ہے وہ ٹیسٹ اس طرح سے دے کہ وہ ڈائگنوس جو ہے وہ ثابت ہو جائے جبکہ دراصل وہ پیتھولوجی اس شخص میں پائی نہیں جاتی یہ ایک بہت غلط استعمال ہو سکتا ہے دوسری جانب یہ بھی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ تو دیں آپ اپنی انٹیلیجنس کا یا پرسنالٹی کا ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں اس کی اسیسمنٹ چاہتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں چاہتے کہ دوسرے لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جائے اور یہ آپ کا ایک رائٹ ہے ہیومن رائٹ بھی ہے ایتھیکلی جو سائیکولوجسٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو دوسروں پر ڈسکلوز نہ کرے لیکن اگر سائیکولوجسٹ اس کو ڈسکلوز کر دے گا تو یہ چیز جو ہے ایتھکس کے خلاف ہوگی دوسری جانب اگر سائیکولوجسٹ کو کسی انسٹیٹیوشن نے ہائر کیا ہے کسی آرگنائزیشن کے لیے وہ کام کر رہا ہے اور پھر ٹیسٹنگ کر رہا ہے تو ہی اور she is bound to to disclose the the the the and and score interpretation institution کیونکہ انسٹیٹیوشن نے اس کو ہائر کیا اس لیے جب وہ کسی شخص کو ٹیسٹ دے گا تو ٹیسٹ کے ریزلٹ جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کو تو بتائے جائیں گے اور یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسٹیٹیوشن کے انٹرسٹ اور ٹیسٹ دینے والے کے انٹرسٹ جو ہے وہ ایک جیسے نہ ہو اور جہاں کہیں ان دونوں میں کانفلکٹ یا کلیش آئے گا تو اس وقت سائیکولوجسٹ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس کو کس کا ساتھ دینا ہے یہ تو تھا اس کا ایتھیکل پہلو جس کے بارے میں بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس سلسلے میں کیا اسٹینڈرڈ جو ہیں سائیکالوجسٹ کے لیے متعین کیے گئے ہیں اور ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے دوسری جانب کچھ سوشل ایشوز بھی اسی سے متعلق جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں مثال کے طور پر سوسائٹی میں مختلف طرح کی ڈائگنوسس کے لیے یا مختلف طرح کی لیبلنگ کے لیے اسٹگمٹائزیشن کی جاتی ہے ایک طرح کا اسٹگما جو ہے اٹیچ کیا جاتا ہے مختلف طرح کی ذہنی بیماریوں کے حوالے سے تو اگر کسی شخص کو ایک خاص طرح کی پرسنالٹی کے لیے ڈائگنوز کر لیا جائے کسی خاص طرح کے مینٹل پرابلم کے لیے ڈائگنوز کر لیا جائے اور اس ڈائگنوسس کو ایک لیبل کے لیے اور ایک ٹھپا لگا کر اس طرح سے استعمال کیا جائے تو وہ ایک سوشل اسٹگما کا یا سوسائٹی میں اس شخص کے بارے میں بدلے ہوئے رویوں کا باعث بن سکتا ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایتھکس اینڈ سوشل ایشوز بہت of these are closely interrelated اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز بھی بہت اہمیت رکھتی ہے کہ سوسائٹی میں یا جس معاشرے میں وہ شخص رہ رہا ہے جو کہ ٹیسٹ دے رہا ہے وہاں پر اس ٹیسٹ کے ایکسپیکٹڈ ریزلٹس یا انٹرپریٹیشن یا ڈائگنوسس کا کیا امپیکٹ ہوگا اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ سائیکولوجسٹ نے کچھ ایتھیکل اسٹینڈرڈس قائم کیے ہیں اور کوڈ آف ایتھکس جو ہے ہمارے لیے پیش کی ہے سائیکولوجی آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت ویل آرگنائز ڈسپلن ہے اور یہی وجہ ہے کہ سائیکولوجی ایک سائنس کہلاتی ہے اور دوسرے سوشل سائنسز کے مقابلے میں سائیکالوجی میں اسٹینڈرڈائز پروسیجرس کے اوپر بہت کام کیا گیا ہے سائیکالوجسٹ نے سائیکولوجیکل ریسرچ کے حوالے سے اور اسسمنٹ کے حوالے سے بہت سے اسٹینڈرڈائز پروسیجر جو ہیں وہ اسپیسیفائی کر رکھے ہیں ہمارے پاس ایسے اسٹینڈرڈز موجود ہیں ایسے ایتھیکل اسٹینڈرڈس ایسے کوڈ آف ایتھکس اور ریسرچ کے بارے میں گائیڈ لائنس موجود ہیں جن کو ہمیں ریسرچ اور اسسمنٹ کے پروسیس کے دوران مد نظر رکھنا چاہیے اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جس چیز کو یا جس اسٹینڈرڈ کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ وہ اسٹینڈرڈ ہیں جو کہ اے پی اے یعنی امیریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن نے متعین کیے ہیں اور یہ وہ اسٹینڈرڈ ہیں جنہیں انٹرنیشنلی سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یوں تو ہر یونیورسٹی نے مختلف ممالک میں مختلف جگہوں پر اپنے اپنے بھی کچھ اسٹینڈرڈس قائم کیے ہوتے ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ریسرچرس کے لیے وہ کچھ گائیڈ لائنس طے کرتے ہیں لیکن زیادہ تر جگہوں پر ریسرچ کرتے ہوئے یا ریسرچ رپورٹ رائٹنگ یا پبلیکیشن کے معاملے میں اے پی کے اسٹینڈرڈس کو ہم زیادہ فالو کرتے ہیں وجہ کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ کام کیا گیا ہے بہت ایک سرٹن پروسیجرس کے تحت ان کو ڈیولپ کیا گیا ہے اور وہ ایک طرح کے اسٹینڈرڈائز پروسیجرس ہیں اور اسٹینڈرڈ ہیں جن سے سب لوگ اتفاق کرتے ہیں اور ایک طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وہ اسٹینڈرڈ ہے جنہیں ہم کسی وقت بھی ایک ریفرنس بک کے طور پر کھول سکتے ہیں اور اسی وقت ان کو دیکھ کر اس کے حوالے سے اپنے ریسرچ کے پروسیس کو بھی طے کر سکتے ہیں اور اسی کے مطابق ہم اپنی پبلیکیشنس کو بھی تیار کر سکتے ہیں اے پی اے نے اسی طرح سے کوڈ آف ایتھکس بھی ہمیں دیا ہے جس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اسسمنٹ اور ٹیسٹنگ کے دوران اس کے علاوہ اور بھی مختلف ایجنسیز ہیں جنہوں نے اس چیز پر کام کیا ہے اور کچھ ہمارے پاس ایسے اسٹینڈرڈس ہیں جو مختلف آتھرز نے یا مختلف انسٹیٹیوشنس نے یا ایجنسیز نے تیار کیے ہیں یہاں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کچھ ایسے اسٹینڈرڈ ہیں جو کہ خاص طور پر اسسمنٹ اور ٹیسٹنگ کے پروسیجرس کے لیے بنائے گئے دوسری جانب کچھ ایسے اسٹینڈرڈ ہیں جو کہ سائیکولوجیکل ریسرچ کے حوالے سے موجود ہیں ان اسٹینڈرڈ کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے جب ہم ٹیسٹنگ اور کر رہے ہوں اس کی وجہ یہ کہ ٹیسٹنگ اسسمنٹ اور دوسری جانب ریسرچ یوں تو الگ الگ بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ تعلق رکھتے ہیں سائیکولوجیکل ریسرچ میں جب آپ ریسرچ کرتے ہیں اور کسی بھی طرح کی ریسرچ ہو تو آپ جو انفارمیشن یا ڈیٹا جو اکٹھا کرتے ہیں اس کے لیے آپ کسی نہ کسی طرح کا کوئی ٹیسٹ یا اسکیل یا کوئی اور اسی طرح کا انسٹرومینٹ استعمال کرتے ہیں جس کو سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کے اصولوں قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا جاتا ہے تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اس کو ایک ریسرچ کے لیے استعمال کریں گے تو بھی ہمیں وہ کوڈ آف ایتھکس مد نظر رکھنا چاہیے جو کہ سائیکلوجیکل ٹیسٹنگ اور اسسمنٹ کے لیے موجود ہے اور اسی طرح سے جب ہم ٹیسٹ کو استعمال کر رہے ہوں تو ہمیں ان گائیڈ لائنس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور ان کے مطابق چلنا چاہیے جو کہ سائیکولوجیکل ریسرچ کے حوالے سے ڈیویلپ کی گئی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اے پی اے یا امیرکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کا جیسے کہ ہمارے پاس ایک پبلیکیشن مینوئل بھی ہے جس کا سکس ایڈیشن بھی اب مارکیٹ میں آ چکا ہے اس سے ہمیں ریسرچ کے ایک ایک اسٹیپ کے بارے میں اور اس کو پبلش کرنے کے لیے اور ریسرچ رپورٹ رائٹنگ کے بارے میں ہر طرح کی معلومات ملتی ہیں اسی طرح سے ہمیں یہ بھی انفارمیشن ملتی ہے کہ جب آپ ریسرچ کر رہے ہوں تو آپ کے جو سبجیکٹس ہیں یا پارٹیسپینٹس یا ریسپونڈنٹس ہیں ان کے کیا حقوق ہیں اور کن چیزوں کا ہمیں اس وقت ریسرچ کرتے ہوئے احساس کرنا چاہیے جو کہ مورلی اور ایتھیکلی اس سبجیکٹ کی رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں یعنی کسی بھی سبجیکٹ کا یہ رائٹ ہے کہ اس سے بغیر پوچھے یا زبردستی انفارمیشن نہ لی جائے اگر کوئی شخص ریسرچ کا حصہ نہیں بننا چاہتا تو اس کو اس کے لیے مجبور نہ کیا جائے بالکل اسی طرح سے سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کے بارے میں بھی اس طرح کے اسٹینڈرڈس موجود ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے سیٹس آف رولس یا یوں کہہ لیجیے کہ کچھ ایجنسیز جنہوں نے اس طرح کے سیٹس آف رولس بنائے ہیں ان میں سے چند ایک کا جائزہ لیا جائے مثلاً اے پی اے ایتھکس کوڈ جیسے کہ ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ اے پی اے نے ایک کوڈ آف ایتھکس بنایا ہے سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے استعمال کے لیے this document by the A P A covers most aspects of psychological testing ranging from confidentiality development and use of psychological assessment techniques to the use of test in forensic and legal situation یعنی اگر آپ اس کوڈ آف ایتھکس کو دیکھیں تو اس میں ٹیسٹنگ اور اسسمنٹ کے حوالے سے جتنے بھی ممکنہ ایسپیکٹس یا ایشوز ہو سکتے ہیں ان کا احاطہ کیا گیا ہے مثلا ٹیسٹ ڈیولپ کرتے ہوئے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے مختلف سچویشنس میں مختلف کانٹیکس میں ٹیسٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے مثال کے طور پر اگر ہم سمپل ایک عام ماحول میں یا کسی شخص کی ذاتی خواہش پر بھی اگر اس کی اسیسمنٹ کر رہے ہیں تو اس وقت ہمیں کن ایتھکس کا دھیان رکھنا چاہیے اور دوسری جانب اگر ہم لیگل یا فورینزک کانٹیکس میں اس کو استعمال کر رہے ہیں ایسی جگہ پہ ٹیسٹ استعمال کر رہے ہیں جہاں پہ کوئی قانونی فیصلے اس کی بنیاد پر ہونے ہیں تو وہاں پر ایتھیکلی سائیکالوجسٹ کا کیا رول ہونا چاہیے کیا چیزیں ہیں جو کہ سائیکالوجسٹ کر سکتا ہے اور کیا چیزیں ہیں جو وہ نہیں کر سکتا اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ایک اور ڈاکیومنٹ ہے principles for the validation and use of personnel selection procedures جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس ڈاکیومینٹ کا یا دستاویز کا تعلق اس بات سے ہے کہ جب آپ پرسنل سلیکشن کرتے ہیں لوگوں کو کسی جاب کے لیے امپلائمنٹ کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس وقت آپ اسسمنٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹوں کا استعمال کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے this and use of lines for the validation this document was developed document seven by the society for industrial and for psychology S I O P اس سلسلے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق بھی بنیادی طور پر اے پی اے کے ہی اسٹینڈرڈ سے ہے پچھلی بہت سی دہائیوں میں جب انڈسٹریل اور آرگنائزیشنل سائیکالوجی نے ترقی کی اور مختلف جگہوں پہ اس کی اپلیکیشن کی گئی تو یہ اندازہ ہوا کہ جب پرسنل سلیکشن کے لیے یا جاب سلیکشن کے لیے پلیسمنٹس کے لیے لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے اور ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں تو بعض اوقات ایتھیکل اسٹینڈرڈس کا خیال نہیں رکھا جاتا مختلف برسوں میں اس کے اوپر بہت کام کیا گیا اور انیس سو ستاسی میں یہ اسٹینڈرڈ جو ہے یہ ڈیولپ کر لیے گئے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ بہتر فارمز اور بہتر ورژنس بھی موجود ہیں بنیادی طور پر اس میں اسی حوالے سے گائیڈ لائنس دی گئی ہیں کہ جب آپ پرسنل سلیکشن کے لیے ٹیسٹ استعمال کریں تو کون سے ایتھیکل اسٹینڈرڈ جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہوگا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ امیرکن کاؤنسلنگ ایسوسی ایشن نے بھی کچھ اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ ڈیولپ کیے the rest statement are U S T responsibilities of users of standardize test یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے 1989 میں ڈیولپ کی گئی اور اس کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ جب کاؤنسلنگ سیناریوز میں ٹیسٹ استعمال ہوتے ہیں یا اسیسمنٹ کی جاتی ہے تو اس وقت سائیکالوجسٹ کو کن چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے یعنی جو ٹیسٹ ٹیکر ہے جس کی اسیسمنٹ کی جا رہی ہے اس کے رائٹس کیا ہیں سائیکالوجسٹ کی کیا ریسپانسبلٹیز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جب کسی اور آرگنائزیشن کے لیے بھی کام کرے ہوں تو اس وقت سائیکالوجسٹ کی کیا ریسپانسبلٹیز ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ بعض سچویشن میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ سائیکولوجسٹ کے بھی اپنے رائٹس ہیں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سائیکالوجسٹ کو فورس کیا جاتا ہے ریزلٹس جو ہیں ان کو بتانے کے لیے یا ڈسکلوز کرنے کے لیے تو مختلف ایتھیکل اسٹینڈرڈس میں اس چیز کا تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں سائیکالوجسٹ کو کس طرح کے فیصلے کرنے چاہیے ان کو آرگنائزیشن کے حوالے سے فیصلے کرنے چاہیے سبجیکٹ یا ٹیسٹ ٹیکر کے حوالے سے فیصلے کرنے چاہیے یا خود اپنی سوچ اور اپنی ڈسیزن میکنگ کو استعمال کرتے ہوئے ان کو کوئی فیصلہ کرنا چاہیے ability testing uses consequences and controversies یہ ایک کتاب ہے جو کہ نائنٹین ایٹی ٹو میں پبلش ہوئی اگر اس کو ہم دیکھیں تو ایک مکمل ہینڈ بک ایسی ہے جس کے اندر الف سے لے کے یہ تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسٹنگ ابلٹی ٹیسٹنگ کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے یہ کتاب بنیادی طور پر ایک رپورٹ ہے جو ایک چار سالہ پروجیکٹ پر مبنی ہے جس کے دوران ٹیسٹنگ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا اور اس کے مطابق گائیڈ لائن جو ہیں وہ تیار کی گئی it covers all aspects of ability testing two volume book this is actually the report of a project that investigated the use of ability test in various settings this four year project look to the use of such test in variety of settings ranging from schools to job selection اس چار سالہ پروجیکٹ میں یہ دیکھا گیا کہ بہت سمپل اور بنیادی قسم کی ٹیسٹنگ جیسے کہ ہم اسکول کے سچویشن میں کرتے ہیں اس سے لے کے جب ہم جاب سلیکشن کرتے ہیں اسکریننگ کرتے ہیں ریجیکشن کرتے ہیں اس وقت جب ہم ٹیسٹوں کو استعمال کرتے ہیں اور ابلیٹی ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور کن ایتھیکل اسٹینڈرڈس کو ہمارے سامنے ہونا چاہیے جب ہم ان ٹیسٹوں کا استعمال کریں اسکورنگ کرے اور ان کی انٹرپریٹیشن کرے اور الٹیمیٹلی شاید ہم ایک رپورٹ رائٹنگ کریں تو اس وقت ہمیں کون سی چیزیں ہیں جو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ چیزیں جو ہیں ان کو ڈسکلوز کرنا چاہیے اور کچھ کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیے board on testing and assessment B O T A یہ وہ بورڈ ہے جس کو 1993 میں قائم کیا گیا جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اس بورڈ کا تعلق اسی بات سے ہے کہ ٹیسٹ کا استعمال اور اس کے مختلف پہلو جو ہیں ان کو کس طرح سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا استعمال کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے ان کا استعمال کیا جا رہا ہے support by the department of defence education and labour نام سے ہمیں معلوم ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے اس کے اندر کون سے ڈپارٹمنٹ جو تھے وہ انوالو تھے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈیفینس کا ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ اور لیبر کا ڈپارٹمنٹ شامل تھا جس کا مطلب ہے کہ مختلف ایسے ڈپارٹمنٹ جہاں پر ایک وسیع پیمانے پر جاب سلیکشن ہوتی ہے پرسنل سلیکشن ہوتی ہے اور اسسمنٹ کے مختلف پروسیجرز علاوہ ٹیسٹ کے استعمال کیے جاتے ہیں یعنی ٹیسٹ بھی استعمال ہوتے ہیں اور دیگر ٹولس آف اسیسمنٹ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ان کو ہم پالیسی ڈسیزنس کے لیے بھی کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں یہ تمام تر ایجنسی جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا یا جو ہم نے ایتھیکل اسٹینڈرڈ اور سیٹس آف پروسیجرس کا ذکر کیا یہ تمام کے تمام جو ہیں امریکہ میں تیار کیے گئے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک میں یونیورسٹی لیول پر کم از کم یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے طلبہ اور طالبات کو یہ بتایا جائے کہ کیا ایتھکس ہیں اور ان کو کس طرح سے ہمیں اپنی ریسرچ اور ٹیسٹنگ میں استعمال کرنا چاہیے اکثر یونیورسٹیز میں جب ہم سائیکالوجی کا کورس پڑھاتے ہیں تو اس میں ایتھکس کا بھی ایک کورس پڑھا جاتا ہے اور اگر الگ سے کوئی کورس نہیں ہے تو جب آپ ریسرچ میتھڈالوجی پڑھتے ہیں یا سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ پڑھتے ہیں تو خاص طور پر اس میں آپ ایتھکس کا تذکرہ بھی پڑھتے ہیں جس کے بعد یہ توقع کی جاتی ہے کہ جو طلبہ و طالبات ہے وہ ایتھکس کے مختلف اسٹینڈرڈ سے آگاہ ہو جائیں کچھ تو پرسنل ایتھکس ہیں اور کچھ سیٹ اسٹینڈرڈس ہیں جو کہ سائیکولوجسٹ نے متعین کر رکھے ہیں جب اسٹوڈینٹس ان تمام چیزوں سے آگاہی حاصل کر لیتے ہیں تو یہ بات توقع کی جاتی ہے کہ وہ آئندہ جب ریسرچ کریں گے یا اسسمنٹ کریں گے تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں گے لیکن ابھی تو ہم نے تذکرہ کیا کچھ ایسے سیٹس پروسیجرس کا یا کوڈس کا یا ڈاکیومنٹس کا جو مختلف ایجنسیز نے تیار کیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان تمام تر کو اگر آپ دیکھیں اور ان کا جائزہ لیں اور آپ پرسنل ایتھکس کو بھی اگر ذہن میں لائیں تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جو ڈیفینیٹلی کسی بھی اسیسمنٹ یا ٹیسٹنگ کی سچویشن میں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے ہماری نظر میں ہونی چاہیے جب ہم ٹیسٹوں کا استعمال کر رہے ہوں یا اپنی اسیسمنٹ کی رپورٹ رائٹنگ کر رہے ہوں یا اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہوں آئندہ سیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایتھیکل ایشوز ہیں جو کہ کسی بھی سچویشن میں ہمارے سامنے آ سکتے ہیں ان کو ہم کس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر ایک چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے تو وہ یہ کہ جو سائیکولوجسٹ ٹیسٹ استعمال کر رہا ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں لیکن اور perhaps the very first thing and the most important thing is the qualification academic qualification professional qualification training and eligibility of the test user یعنی جو شخص ٹیسٹ کو استعمال کر رہا ہے اس کو ایڈمنسٹر کر رہا ہے اس کی اسکورنگ کر رہا ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے اس کی ایلیجیبلٹی کیا ہے کیا ہر شخص سائیکولوجیکل ٹیسٹ استعمال کر سکتا ہے ہر شخص اس لائق ہے اور ایلیجیبل ہے اس بات کے لیے کہ وہ ٹیسٹ ایڈمنسٹر کر لے کیا ہر شخص ایسا کر سکتا ہے کہ وہ ٹیسٹ کی اسکورنگ کر لے اور کیا ہر شخص ٹیسٹ کی انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے جب ہم ہر شخص کا لفظ استعمال کریں تو ہم کہہ رہے ہیں اینی اسٹوڈنٹ آف سائیکولوجی ہم عام لوگوں کی یا لے پیپل کی بات نہیں کریں لیکن کیا سائیکولوجی کا ہر اسٹوڈنٹ جو ہے is he or she eligible for this task for administering a test for scoring a test and for interpreting the test result شاید ایسا نہیں ہے جو ایتھیکل اسٹینڈرڈ ہمارے پاس موجود ہیں جن کو ہم انٹرنیشنلی فالو کرتے ہیں اس کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے ہے وہ اس کے لیے ایلیجبل نہیں ایک certain level of qualification certain level of training is required we know that the personality of psychologist or the person responsible for test administration may affect test performance of a person جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سائیکالوجسٹ جو ہے ٹیسٹ کے ریزلٹس پر یا پرفارمنس کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے تو اس کو ایسی ٹریننگ کی ضرورت ہے اور ایسی کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے کہ وہ ٹیسٹ جب ایڈمنسٹر کرے تو اس کے ریزلٹس کو متاثر نہ کر سکے یعنی بہت اچھی ٹریننگ کی ضرورت ہے the standard of qualification academic اور professional qualification may vary from place to place or country to country or institution to institution. کوئی ایسے فکس رول نہیں ہے کہ ضرور آپ پی ایچ ڈی ہی ہوں گے تو آپ ٹیسٹ استعمال کر سکیں گے یا آپ نے ایم فل کی ڈگری حاصل کی ہوگی تو آپ ٹیسٹ استعمال کر سکیں گے مختلف ٹیسٹوں کے لیے مختلف سچویشن کے لیے اور مختلف انسٹیٹیوشنس کے لیے یہ اسٹینڈرڈ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہوگی کہ آپ نے سائیکالوجی میں تعلیم حاصل کی ہو اور ایک خاص لیول تک ٹریننگ ٹیسٹنگ میں حاصل کی ہو اور ٹریننگ جو ہے وہ سپروائز ٹریننگ ہو اس حوالے سے مختلف اکیڈیمک انسٹیٹیوشنس کے یا پروفیشنل اور سائیکولوجیکل ایسوسیشنس کے پروفیشنل ایجنسیز کے اپنے اپنے اسٹینڈرڈ بھی ہو سکتے ہیں دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ مینوئلز میں بھی شاید اس بات کا ذکر آپ کو مل جائے کہ اس خاص ٹیسٹ کو ایک سرٹن ٹیسٹ کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے کون شخص ایلیجبل ہو سکتا ہے اکثر جگہوں پر سائیکولوجیکل ایسوسیشنز جو ہیں اس حوالے سے پائی جاتی ہیں اور جو کہ اس بات کا تعین کرتی ہیں اور اس بات کو اسپیسیفائی کرتی ہیں کہ کون لوگ سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں اور کون لوگ جو ہیں وہ کلینکل پریکٹس کر سکتے ہیں اگر ایسا پہلے سے طے کر دیا گیا ہے تو اسٹینڈرڈ ہمارے پاس موجود ہوں گے اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس جگہ پر جس انسٹیٹیوشن کے لیے ٹیسٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کے اپنے کیا اسٹینڈرڈس ہیں یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک ٹیسٹ کی اس کے مینول کے مطابق کوئی خاص ریکوائرمنٹس ہوں ٹریننگ کے بارے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس انسٹیٹیوشن جس ادارے یا یونیورسٹی کے لیے آپ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اس کے اپنے بھی اسٹینڈرڈس ہوں اور اگر ایسا نہیں ہے اور کسی بھی طرح کی کوئی اسپیسیفکیشن موجود نہیں ہے تو آپ کا سائیکالوجی کی تعلیم اور ٹریننگ حاصل کرنا اس کے لیے شاید لازمی ہوگا as far as training is concern the psychologist or administrator should have completed sufficient number of of supervise training before independently carrying out test administration universities میں جب کلینکل سائیکولوجی کی ٹریننگ دی جاتی ہے یا کاؤنسلنگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس میں سپروائز ٹریننگ جو ہے اس کا ایک حصہ ہوتی ہے اور ایک خاص نمبر آف آرس کے لیے مخصوص تعداد میں گھنٹوں کے لیے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو پہلے سپروائز ٹریننگ کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی خود سے تنہا ٹیسٹنگ کرے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ ٹیسٹ دینے والے کی پرسنالٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور جو کہ ایک انٹرویننگ ویریبل کے طور پر ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کے پروسیس کو بھی متاثر کر سکتے ہیں اور جو ٹیسٹ دینے والا ہے اس کی پرفارمنس پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ سپروائز ٹریننگ جو ہے وہ حاصل کی جائے سیکھا جائے کہ ٹیسٹ کیسے ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے پہلے اپنے سے ایکسپیرئنس لوگوں کو ٹرینڈ لوگوں کو کوالیفائڈ لوگوں کو آبزرو کیا جائے کہ وہ ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کیسے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر فیلڈ میں جا کے ٹیسٹ ایڈمنسٹر کیے جائیں لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر ان اسٹینڈرڈس کا خیال نہیں رکھا جاتا بہت سے لوگ جو کہ کوالیفائڈ بھی نہیں ہیں وہ بھی ٹیسٹ ایڈمنسٹر کرتے ہیں جس کا مطلب ہوا کہ یہ بھی ایک ایتھیکل ایشو ہے کہ لوگ ٹیسٹوں کا غلط استعمال کر رہے ہوں غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہوں اور یہ کہ وہ کوالیفائڈ نہ ہوں ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے مگر ٹیسٹ ایڈمنسٹر کر رہے ہوں ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن سے بھی زیادہ جس چیز میں سائیکلوجسٹ um, کی ٹریننگ جو ہے بہت اہمیت رکھتی ہے وہ ہے ٹیسٹ انٹرپریٹیشن جب آپ پرسنالٹی ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں اور خاص طور پہ پروجیکٹو ٹیسٹ کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی ٹریننگ بہت اہم ہے اس میں سائیکالوجسٹ کا بہت اہم اور شاید اہم ترین کردار ہے اور اسی طرح سے ان کی انٹرپریٹیشن میں بھی مثال کے طور پر اگر آپ رو شخص انگلوٹ ٹیسٹ استعمال کر رہے ہیں تو کوئی عام شخص کسی کتاب کو پڑھ کر ان ٹیسٹ کی انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتا اور اگر کرے گا تو شاید اس میں بہت زیادہ غلطی کا امکان ہوگا اسی طرح سے ایسے ابلیٹی ٹیسٹ یا آئی کیو ٹیسٹ جو کہ انڈیویجلی ایڈمنسٹر ہوتے ہیں اور اس میں کچھ حصے جو ہیں وہ پرفارمنس بیسڈ ہوتے ہیں اور کچھ وربل ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے ایڈمنسٹریشن میں بھی سائیکالوجسٹ کا کردار بہت اہمیت رکھتا ہے اور اسی طرح سے جب آپ اس کے ریزلٹس کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو اس میں بھی سائیکالوجسٹ کی ٹریننگ اور کوالیفیکیشن بہت اہم رول رکھتی ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرسنالٹی ٹیسٹ خاص طور پہ پروجیکٹو ٹیسٹ اور پھر آئی کیو ٹیسٹ خاص طور پر انڈیویجلی ٹیسٹ جو ہیں ان میں سائیکولوجسٹ کی ٹریننگ کوالیفیکیشن اور اس کی دوسرے لوگوں کی آبزرویشن جنہوں نے پہلے سے ٹیسٹوں میں بہت تربیت حاصل کر رکھی ہے یہ بہت اہم ویریبلس ہیں in case of achievement test this is not an issue اگر ہم بات کریں اسکول میں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں دیے جانے والے اچیومنٹ ٹیسٹ کی یا ہم بات کریں براڈ لیول کے اوپر جو ٹیسٹ جو ملٹا نیشنل لیول پہ استعمال ہوتے ہیں ایسے ٹیسٹ مثال کے طور پہ جی آر ای یا ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنل لیول کے اوپر جیسے کہ گیٹ اس طرح کے ٹیسٹ جب ایڈمنسٹر کیا جاتے ہیں تو اس میں کوئی اتنا ضروری نہیں ہے کہ ٹیسٹ ایڈمنسٹر کرنے والا شخص کون ہے کیونکہ ٹیسٹوں کی ایڈمنسٹریشن کا اور اس کی اسکورنگ کا ایک اپنا پروسیجر ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹو ٹیسٹ میں یہ چیز اتنی اہمیت نہیں رکھتی سیلف رپورٹ انوینٹریز میں اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے لیکن جیسے کہ ہم نے کہا کہ پروجیکٹو ٹیسٹ کا جب ہم استعمال کریں گے تو یہ چیز جو ہے بہت ضروری ہوگی اور یہ ایک ایتھیکل ریسپانسبلٹی ہے سائیکالوجسٹ کی کہ وہ ٹیسٹ اسی وقت ایڈمنسٹر کرے اسی وقت اسکور کرے اسی وقت انٹرپریٹ کرے جب اس کے پاس ریکوائرڈ کوالیفکیشن اور ٹریننگ موجود ہو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایتھکس کوڈ موجود ہے اے پی اے کی اس میں کیا کہا گیا اس کے مطابق the psychologist should provide only those services and use only those techniques for which they are qualified by education training اور ایکسپیرئنس یعنی سائیکولوجسٹ کو ٹیسٹ اسی وقت استعمال کرنے چاہیے جب ان کے پاس وہ تعلیم ہو جو اس کے لیے درکار ہے وہ ٹریننگ ہو جو اس کے لیے درکار ہے اور وہ ایکسپیرئنس جو اس کے لیے ریکوائرڈ ہے اگر ایسا نہیں ہے تو ٹیسٹ کا استعمال کرنا جو ہے وہ انتھیکل ہوگا اسی حوالے سے دوسرا ایشو جو بہت اہمیت رکھتا ہے ایتھیکل اسٹینڈرڈس کے حوالے سے وہ ہے ہیومن رائٹس اور دوسرے الفاظ میں human rights of the taker یعنی پہلی ایشو میں ہم نے دیکھا کہ ٹیسٹ دینے والا جو ہے اس کا کیا کردار ہے دوسری چیز یعنی جو ٹیسٹ دینے والا شخص ہے جس کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے جس کے بارے میں فیصلے کیے جائیں گے اس کے کیا رائٹس ہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچ میں اور ٹیسٹنگ کی سچویشن میں ہم اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جو ٹیسٹ دینے والا ہے یا ٹیسٹ ٹیکر ہے یا ہمارا سبجیکٹ رسپونڈنٹ یا پارٹیسپینٹ یا کلائنٹ اس کی کیا پسند ناپسند ہے اس کی کیا خواہش ہے یا وہ کیا چیز چاہے گا کہ اس کے ساتھ کی جائے یا وہ کیا چاہے گا کہ کس حد تک اس کے ٹیسٹ ان کی رپورٹ کی جائے یا کسی کو بتایا جائے یا کہ نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے سائیکولوجیکل ریسرچ کے ایتھیکل اسٹینڈرڈ ہیں اسی طرح سے ٹیسٹنگ کے لیے ایتھیکل اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ کہ کیا وہ شخص جس کی بات ہم کر رہے ہیں وہ ٹیسٹ دینے کے لیے رضامند ہے یا کہ نہیں all individuals have a right to decide if they want to be tested or not if they are not willing they should not be tested if they refuse to become a part of your research we can not include them اسی طرح سے اگر آ, وہ کسی ٹیسٹ کو سمجھتا ہے کہ مجبوری کے تحت اس کو کرنا پڑ رہا ہے وہ انکار کر دیتا ہے تو ہمیں کوئی رائٹس نہیں ہے کہ ہم اس کو مجبور کریں یا زبردستی اس کی ٹیسٹنگ کریں people should not be tested if they refuse to be tested legal اور فورینزک سیناریوز میں be an exception where testing is directed by a court of law لیکن ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ ہاں ٹیسٹ دینے والے کی ہیومن رائٹس موجود ہیں لیکن بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہیں جہاں پہ کوئی کورٹ آف لا جو ہے یا عدالت اس بات کا حکم دیتی ہے کہ کسی خاص شخص کی کسی خاص وٹنس کی یا کسی خاص ملزم کی ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے اور اس کی اسیسمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ تعین کیا جا سکے کہ اس کی ذہنی حالت یا کیفیت کیا ہے یا بعض اوقات یہ بھی دیکھنا مقصود ہوتا ہے کہ کوئی شخص سچ بول رہا ہے یا کہ جھوٹ بول رہا ہے اس طرح کی سچویشن میں ہمیں زیادہ فیصلہ کرنا نہیں پڑے گا بے شک وہ شخص نہ چاہے کہ اس کا ٹیسٹ کیا جائے لیکن کیونکہ کورٹ سمجھتی ہے کہ اس کا ٹیسٹ کیا جائے تو شاید ہم کورٹ کی بات کو ہی فالو کریں گے ادروائز اگر ہم اپنی ریسرچ کی بات کریں عام کلاس یا یونیورسٹی انویسٹیگیشن یا پروجیکٹس کی بات کریں تو ہمیں اپنے رائٹ کو نہیں دیکھنا ہماری ریسپانسبلٹی ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے سبجیکٹ کی کیا رائٹس ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ دیں تو ہی ہم ان کو ٹیسٹ دے سکتے ہیں ادروائز ہمیں کسی کو مجبور کرنے کا حق حاصل نہیں ہے اور یہ ایک ایتھیکل ایشو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو جڑی ہوئی ہے that is invasion of privacy پہلی بات تو یہ کہ فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ طے کرے کہ اس کو ٹیسٹ دیا جا سکتا ہے یا کہ نہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ٹیسٹ دینے کے لیے رضامند ہو گیا تو کیا ہم اس کی پرائیویسی کو یا پرائیویٹ لائف کو اس سے متعلق جو حقوق ہیں ان کو پامال کر سکتے ہیں یا نہیں ڈیفینیٹلی ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک ہیومن رائٹ right ہے کسی کی پرائیویسی میں ہم دخل انداز نہیں ہو سکتے لیکن اگر ہم کوئی ٹیسٹ دیتے ہیں تو اس میں ہم کس حد تک جا سکتے ہیں اور کتنی دور تک جا سکتے ہیں confidentiality is an essential ingredient of counselling and clinical encounters کسی بھی کلینکل سچویشن میں یا کاؤنسلنگ سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کانفیڈینشیلٹی جو ہے آپس کا ایک اعتماد جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے unless allowed by the subject participant test taker the not should not disclose and make public psychologist جب تک کہ اس کو سبجیکٹ کی یا پارٹیسپینٹ کی یا کلائنٹ کی اجازت نہ ہو چند ایک چیزیں ہیں جو سائیکولوجسٹ کو نہیں کرنی چاہیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں that the person was tested this should not be disclose unless it is permitted سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے اپنی اسسمنٹ کروائی تو اگر وہ شخص اجازت نہیں دیتا آپ اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتے کہ اس نے اپنی اسسمنٹ کروائی ہے یہ کانفیڈینشیلٹی کا تقاضا ہے دوسری بات the score of the person should not be disclose اگر کوئی فرد خود اجازت نہ دے اگر کلائنٹ خود اجازت نہ دے سبجیکٹ یا پارٹیسپینٹ خود اجازت نہ دے تو اس کے اسکورس ہم دوسروں کو نہیں بتا سکتے لیکن جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ unless it has been directed by the court of law یا کسی ایجنسی کی طرف سے یا کورٹ آف لا کی طرف سے اس کا حکم ہو کہ ہمیں اس شخص کے اسکورز معلوم ہونے چاہیے یا وہ ٹیسٹنگ ہی انہوں نے کروائی ہو تو پھر ایک دیگر صورتحال ہوگی اسی چیز the interpretation of the test results should not be disclose unless permitted test کے جو اسکورس تھے ان سے آپ نے کیا نتیجہ خرچ کیا کیا رپورٹ لکھی گئی اگر وہ کلائنٹ اس کی اجازت نہیں دیتا تو یہ ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے یہ ہماری ایک ایتھیکل کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ داری ہے اور finally the diagnose if any if the person to کر test and the person was diagnose diagnose as having a certain mental pathology it is not to be disclose unless permitted جب تک سبجیکٹ اجازت نہیں دے گا ہم دوسروں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ اس کا کیا ڈائگنوس تھا انلیس آپ ایک سائکیاٹرک وارڈ میں کام کر رہے ہیں یا سائیکولوجیکل کلینک میں کام کر رہے ہیں جس کا مقصد ہی اس شخص کا ڈائگنوس کرنا تھا اس صورت میں ظاہر ہے کہ آپ کی رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہو جائے گی وہ پرائیویٹ نہیں رہے گی لیکن اگر ایک کانفیڈینشیلٹی کے ماحول میں ایک کلینکل سیٹنگ میں آگے کسی شخص نے اپنی ٹیسٹنگ کروائی خود سے آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس کا ٹیسٹ کیا اور انالیس کیا تو جو انفارمیشن ہے وہ آپ کے یعنی سائیکولوجسٹ کے اور کلائنٹ کے درمیان ہی محدود رہے گی earlier legal situation achievement test test this is not not an an issue issue much of actually achievement میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم لوگوں کو ٹیسٹ دیتے ہیں تو عام طور پہ ٹیسٹ کے ریزلٹ جو ہیں وہ پبلکلی اناؤنس کیے جاتے ہیں اگر کوئی ٹیسٹ یونیورسٹی کی طرف سے ہے کسی انسٹیٹیوشن کی طرف سے کسی کالج یا اسکول کی طرف سے تو ریزلٹس کو ڈسپلے کر دیا جاتا ہے تو جہاں تک اچیومنٹ ٹیسٹ کی بات ہے وہاں پہ کانفیڈینشیلٹی جو ہے اتنا بڑا ایشو نہیں ہے لیکن کانفیڈینشیلٹی اور کلائنٹ کے جو رائٹس ہیں وہ کلینکل اور کاؤنسلنگ سیٹنگ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کانفیڈینشیلٹی آنےسٹی اینڈ اوپننیس ایک اور ایشو جو کہ سائیکولوجیکل ریسرچ میں بھی بہت نمایاں طور پر سامنے آتا ہے اور اسسمنٹ میں بھی ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے openness and honesty on part of the psychologist ہر سبجیکٹ کا یا کلائنٹ کا یا ریسرچ کے پارٹیسپینٹ کا یہ رائٹ right ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ اس کو کیا ٹیسٹ دیا جا رہا ہے وہ ٹیسٹ کیا میجر کرتا ہے اور کس مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے سبجیکٹ کو ہم ریسرچ سے پہلے ہی یا اسسمنٹ سے پہلے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اسے بتا دیں کہ ٹیسٹ کی نیچر کیا ہے اور اس میں کیا چیز میئر کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ریزلٹس جو ہے ان کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کہنے میں یہ ایک سادہ سی اور سمپل سی بات ہے ہے لیکن دراصل یہ اتنی سادہ نہیں تمام میں ایسا کرنا شاید ممکن نہیں ہوتا بہت سے ٹیسٹ ایسے ہیں کہ اگر ہم شروع میں ہی اس کی نیچر کے بارے میں بتا دیں تو شاید ٹیسٹ کا مقصد ہی فوت ہو جائے the the should explain nature and purpose of the test to the subject and the subject also needs to be inform about possible of the result یعنی ہم سبجیکٹ کو پہلے بتائیں گے کہ یہ ٹیسٹ ہے اس قسم کا ٹیسٹ ہے اور اس کے ریزلٹس جو ہیں اس طرح کے ہوں گے اس کا پاسبل استعمال کیا ہے اس کے بارے میں بھی بتانا چاہیے لیکن جیسے کہ ہم نے ابھی کہا کہ اس کو ہمیں یہ بھی انشور کرانا ہے اس کو ہم نے اپنے کانفیڈینس میں لے کے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کے جو ریزلٹس ہوں گے کسی ایسے مقصد کے لیے استعمال نہیں کیے جائیں گے جو آپ کے اوپر کسی قسم کا ایڈورس یا نیگیٹو افیکٹ رکھ سکتے ہوں as far as the nature of test beforehand is concerned this میں پرابلمٹک آن اوکیزن جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں کہ اگر ہم پہلے ہی بتا دیں کہ اس کی نیچر کیا ہے اور ان کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا جائے گا تو شاید ٹیسٹ میں وہ پرفارمنس ہم حاصل نہ کر پائیں جو کہ اس شخص کی نیچرل پرفارمنس تھی مثال کے طور پہ اگر آپ روشا کے بارے میں اس کو بتا دیں کہ آپ کو اس طرح کے ایک انک پلاٹس نما کارڈس دکھائے جائیں گے آپ نے کارڈ میں یوں تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ نے بتانا ہے اس کارڈ میں کیا چیز دکھائی دے رہی ہے اور جو چیز دکھائی دے گی وہ اپنی آپ کی پرسنالٹی کی اور آپ کی کمپلیکسز کی اور آپ کے فیئرس کی اور ٹینڈنس کی ٹینڈنسیز کی نمائندگی کرے گی اگر یہ سب کچھ ہم پہلے سے بتا دیں گے یا ہم اگر اس کو ہاؤس ٹی پرسن دیتے ہیں یا ٹی اے ٹی دیتے ہیں اور پہلے سے بتا دیں گے کہ اگر آپ یہ جواب دیں گے تو اس کی یہ انٹرپریٹیشن ہوگی تو ٹیسٹ کی نیچر جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوگی کیونکہ ٹیسٹ کے اندر اب وہ شخص ہو سکتا ہے کہ سپرفیشل قسم کے اور آرٹیفیشل قسم کے رسپانسز دے دے اور جب اس کے رسپانسز نیچرل نہیں ہوں گے اوریجنل نہیں ہوں گے تو اس کی انٹرپریٹیشن بھی نہیں کی جا سکے گی جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کوئی ایسا ٹیسٹ استعمال کر رہے ہیں جس کے بارے میں اگر مکمل انفارمیشن شروع میں دے دی جائے تو اس کی پرفارمنس اور اس کے جوابات جو ہیں یا رسپانس جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں چاہیے کہ جو ہی ٹیسٹ مکمل ہو تمام رسپانسز ریکارڈ کرنے کے بعد ہم اس کو یعنی ٹیسٹ ٹیکو کو یہ بتائیں کہ یہ ٹیسٹ جو ہے اس کی نیچر یہ ہے یعنی اگر ہم انفارمیشن جو ہے it can not be provided beforehand it should be provided immediately after the completion of the procedure مطلب یہ ہے کہ سبجیکٹ کا یا کلائنٹ کا یہ رائٹ ہے ایک ہیومن رائٹ ہے کہ اس کو اس تمام پروسیجر کے بارے میں مکمل معلومات ہوں اگر معلومات شروع میں دینا جو ہے وہ پروسیجر کو متاثر کر سکتا ہے تو ہمیں تمام معلومات پروسیجر کے مکمل ہونے کے فوراً بعد جو ہے وہ پرووائڈ کرنی چاہیے ایک اور ایشو کیئر وتھ لیبلنگ بعض اوقات جب ہم ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی مدد سے خاص طرح کا ڈائگنوسس کرنا مقصود ہوتا ہے بہت سے ٹیسٹ ہیں جو ڈائگنوسٹک پرپز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈائگنوس جب کیا جاتا ہے اور اگر ہم اس ڈائگنوس کو ایک لیبل کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیں تو اس کے ساتھ ایک سوشل اسٹگما اٹیچڈ ہے سب سے پہلی بات تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اور بہت سی دوسری سوسائٹیز میں بھی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا یا کاؤنسلر کے پاس جانا ایک عام بات نہیں سمجھی جاتی فزیکل ڈس آرڈرس کے لیے جسمانی بیماریوں کے لیے لوگ بالکل نہیں گھبراتے کہ اپنی شکایات کا ذکر کریں اپنی کمپلینس کا یا اپنے سمٹمس کو پبلکلی لوگ ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے لیے کھلے عام ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں لیکن اگر کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہو تو اس کا پبلکلی ذکر نہیں کیا جاتا اور اسی طرح سے اس کے علاج کے لیے بھی لوگ سائیکولوجسٹ کے پاس یا سائیکٹرسٹ کے پاس جاتے ہوئے کتراتے ہیں اور عام طور پر جب کوئی ذہنی مسئلہ ہو تو لوگ بہت دیر تک اس کو ڈیلے کرتے ہیں انلیس وہ مسئلہ جو ہے انسان کی روزمرہ کی زندگی میں بہت سی رکاوٹیں پیدا کرتے کیوں وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک خاص طرح کا اسٹگما جو ہے وہ پایا جاتا ہے ذہنی بیماری کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے انسان کو کوئی لیبل لگ جائے گا اگر کوئی شخص ڈائبیٹک ہے یا اس کو ہائپر ٹینشن ہے یا اس کو سر میں درد ہے یا ہارٹ ڈیزیز ہے اور ایون کینسر بھی ہے تو اس میں لوگ نہیں گھبراتے کہ ان کو ان کے نام کے ساتھ یہ لیبل اٹیچ ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ کوئی کہے گا کہ یہ شخص ہارٹ پیشنٹ ہے یا یہ ہائی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے لیکن دوسری طرف لوگ یہ نہیں پسند کرتے کہ ان کو یہ لیبل کر دیا جائے کہ یہ شخص ابسیسو کمپلسو ہے یہ شخص ڈپریسو ہے یہ شخص کچوفرینک ہے یہ اسٹیگما جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم ٹیسٹ دیں ٹیسٹ کی اسکورنگ کریں اس کی انٹرپریٹیشن کریں تو ان چیزوں کو اس طرح سے ڈسکلوز کریں کہ یہ کسی لیبل کا باعث نہ بن جائے یعنی ڈائگنوسز ڈائگنوسس رہے کوئی لیبل نہ بن جائے people may be diagnose with a certain problem and this score may be indicative of certain tendencies but labelling should not be done unless and until it is required test کے ریزلٹس کوئی شخص اگر ٹیسٹ دیتا ہے اس کے ریزلٹس ہم نے کنوے کرنے ہیں کوئی شخص اگر اپنے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے وہ معلومات ہم نے اس کو پرووائڈ کرنی ہے اگر کسی ایجنسی نے آ, کسی شخص کے لیے کہا کہ آپ اس کو ایم ایم پی آئی دیں اور اس کے بارے میں اپنی رپورٹ دیں تو آپ اپنی رپورٹ دیں گے اس کی ٹینڈنسیز اور اس کے اسکورس کا ذکر کریں گے لیکن ہم کوشش کریں گے اس کو ہم اپنی طرف سے کوئی لیبل نہ دے دیں یہ کام اس ایجنسی کا ہوگا جس نے یہ ٹیسٹنگ کروائی لیکن سائیکولوجسٹ جس حد تک جا سکتا ہے وہ اپنے ٹیسٹ کی رپورٹ دے گا انٹرپریٹیشن کرے گا اور کوشش کرے گا کہ جو ڈائگنوس دیا ہے وہ تو دے دے لیکن خاص طرح کا اسٹگما رکھنے والا لیبل جو ہے وہ اس کو اٹیچ نہ کرے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک نازک ایشو ہے کہ آپ ڈائگنوس تو کریں لیکن لیبل اٹیچ نہ کریں لیکن بہت سی ایسی سچویشن ہیں جہاں پر لیبلنگ اوائڈ کی جا سکتی ہے یعنی اگر محض کسی شخص نے کوئی ٹیسٹ دیا ہے تو ٹیسٹ کے ریزلٹس کنوے کر دیے جائیں لیکن اس کے ساتھ کوئی عنوان یا لیبل یا ایک ٹھپا اس شخص پر نہ لگایا جائے اس چیز کو اوپن چھوڑ دیا جائے unless and otherwise it is essential and imperative the issue of divided loyalties ایک اور بہت اہم ایشو جس کا سامنا سائیکولوجسٹ کو کرنا پڑتا ہے خاص طور پر ترقی یافتہ ممالک میں جہاں پر مختلف آرگنائزیشن انسٹیٹیوشن اور ایجنسی جو ہیں اپنے ورکرز کے لیے یا اپنے کلائنٹس کے لیے اسسمنٹ کا انتظام کرتے ہیں سے مراد ہے کہ جب یا ڈیوائڈیڈ لوئلٹیز جب سائیکولوجسٹ کی لائلٹی اس ایجنسی کے لیے بھی ہو جس نے اسسمنٹ کے لیے اس کو کہا اور دوسری جانب اس کی لوئلٹی یا یوں کہہ لیجیے کہ اس کی ہمدردی اس کلائنٹ کے ساتھ بھی ہو جس کی کہ ٹیسٹنگ کی جا رہی psychologist the hired is hired by the agency assessment اگر ایک انسٹیٹیوشن ہے ایک ادارہ ہے کوئی ایجنسی ہے شاید کوئی یونیورسٹی ہے یا بہت بڑی کوئی آرگنائزیشن ہے جو چاہتی ہے کہ ان کے جو کام کرنے والے ہیں ان کی اسسمنٹ کی جائے یا انہوں نے سلیکشن کرنی ہے اس کے لیے وہ آپ سے اسسمنٹ کرواتے ہیں اب جس کلائنٹ کی اسسمنٹ کی گئی ہے as a psychologist you have to maintain confidentiality and you have to protect the rights of the client other hand you are being paid by the کو ہائر کیا لیے پے کر رہی ہے اور ہو سکتا ہے تو آپ اگر اس آرگنائزیشن کے ملازم ہیں یا اس کی نمائندگی کر رہے ہیں تو آپ کی لوئلٹی اس آرگنائزیشن کے ساتھ بھی ہے دوسری جانب آپ کی لوائلٹی کلائنٹ کے ساتھ بھی ہوگی ایز اے سائیکولوجسٹ کیونکہ آپ نے سیکھا ہے اور آپ کے ایتھیکل اسٹینڈرڈ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کے رائٹس کی اس کی پرائیویسی کی کانفیڈینشلٹی کی حفاظت کرنی ہے اس سلسلے میں ایک مشکل سچویشن اس وقت آ سکتی ہے کہ جب کلائنٹس کے رائٹس اور آرگنائزیشن کی ڈیمانڈ یا آرگنائزیشن کے رائٹس جو ہیں وہ آپس میں کلیش کر رہے ہوں یعنی آرگنائزیشن کا فائدہ اس میں ہے کہ اگر کلائنٹ میں کوئی نیگیٹو ٹینڈنسیز پائی جاتی ہیں یا کسی طرح کی پیتھولوجی پائی جاتی ہے تو اس کو فوراً بتایا جائے اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو ملازمت سے فارغ کر دیا جائے ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی ایک لیبل اٹیچ کر دیا جائے ہو سکتا ہے اس کو ڈیموٹ کر دیا جائے اگر آپ کی ہمدردیاں کلائنٹ کے ساتھ ہے تو آپ چاہیں گے کہ اس کی زیادہ انفارمیشن دوسروں کو نہ بتائی جائے اس طرح کی سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکولوجسٹ کو ایک درمیانہ راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے اور اس کو یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے in such situation what a psychologist can do is the following the psychologist must inform the client beforehand about the purpose for which the test result will be use بالکل ہی شروع میں جب آپ اسسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کلائنٹ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ اس مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے اور اس کے ممکنہ نتائج یہ ہو سکتے ہیں the client should also be informed about the limits of confidentiality آپ اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہاں میرے اور آپ کے درمیان میں ایک کانفیڈینس کا رشتہ ہوگا لیکن اس کی سرٹن لمٹس ہیں کیونکہ مجھے اس آرگنائزیشن نے یا ایجنسی نے ہائر کیا ہے تو I have to report your results to the agency لیکن ایک سرٹن کانفیڈینشیلٹی ہے ایک خاص حد تک ہم اس کو مینٹین کریں گے تھوڑا سا اس سے باہر شاید مجھے جانا پڑے گا لیکن میں آپ کے رائٹس کی بھی تھوڑی سی حفاظت کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں the result should be explain to the his representative اور جب ریزلٹس آ جائیں خاص طور پر اگر وہ ایڈورس ریزلٹس ہیں تو ان کو کلائنٹ کے سامنے وضاحت سے پیش کیا جائے اور اگر کلائنٹ ایسا ہے کہ اس اس کو شاید کی خود سمجھ نہ آ سکے تو اس کے کسی نمائندے کو ہم وضاحت کے ساتھ یہ ریزلٹس سمجھا سکتے ہیں تو آرگنائزیشن میں بھی provided only that much information that was required ہو سکتا ہے جب سائیکولوجسٹ uh, سبجیکٹ کو ٹیسٹ دے تو اس کے بارے میں اس کو بہت سی معلومات حاصل ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ ٹیسٹ اگر آپ نے بیٹری آف ٹیسٹ استعمال کی ہے تو آپ کے پاس اس کے بارے میں خاصی تفصیلی معلومات آ جائے لیکن آپ وہ تمام کی تمام معلومات اپنی آرگنائزیشن کو رپورٹ نہیں کریں گے سائیکولوجسٹ کو چاہیے کہ صرف وہ معلومات آرگنائزیشن کو رپورٹ کرے جو کہ آرگنائزیشن کو درکار ہے اس فرد یا اس کلائنٹ کے بارے میں جو اڈیشنل انفارمیشن ہے اس کو میں رکھنا چاہیے کیونکہ آپ دوسری جانب کلائنٹ کے بھی حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں in case of adverse decision the person right to know the result should be over test security ہم جانتے ہیں کہ ٹیسٹ کی ایک سیکورٹی ہوتی ہے ٹیسٹ کو بھی ہم نے ایک کے ساتھ استعمال کرنا ہوتا ہے ٹیسٹ کے بھی آئٹمس ہم خام خواہ میں ڈسکلوز نہیں کر سکتے لیکن جب یہ سوال اٹھے کہ ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کے نتیجے میں جو کلائنٹ ہے اس کے لیے کوئی ایڈورس نتائج ہو سکتے ہیں اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس صورت میں ہمیں ٹیسٹ سیکیورٹی کی اتنی زیادہ جو ہے اس کا خیال نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کلائنٹ کے کیا رائٹس ہیں اس کو آگاہ کیا جائے کہ اس کو کیا نقصان ہو سکتا ہے پاسبل ریزلٹس کی وجہ سے ٹیسٹ کی بھی کچھ ایتھیکل ریسپانسبلٹیز ہیں ٹیسٹ میں آئٹمس بناتے ہوئے اور کنٹینٹس کا انتخاب کرتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کنٹینٹس جو ہے تمام لوگوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہوں ٹیسٹ کسی خاص گروپ کو زیادہ فیور نہ کر رہا ہو اور نہ ہی کسی خاص گروپ کو اور کسی خاص کلچر سے یا کسی خاص جینڈر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس کی وجہ سے کوئی ڈس ایڈوانٹیج ہو اسی سے ریلیٹڈ چیز جو ہے issues pertaining to the use of test in diverse population test بنائے ہی اس طرح سے جائیں کہ تمام لوگوں کے ساتھ استعمال ہو سکتے ہوں کوشش کی جائے کہ ٹیسٹ جو ہے وہ کلچر فری ہوں اور ایسے ہوں کہ ان کو کسی بھی کلچر میں کسی بھی سوسائٹی میں ہونے والا شخص جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ڈائیورس پاپولیشن میں استعمال کرتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ کسی اور پاپولیشن میں ڈیولپ ہوتے ہیں ان کے نارمز اور اس کی اسٹینڈرڈائزیشن کسی اور سیمپل سے حاصل کی جاتی ہے اور ان کا استعمال ہم مختلف کلچرز میں مختلف سوسائٹیز میں مختلف پاپولیشنز میں کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں ہمیں ذہن میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ٹیسٹ یا تو کلچر فری ہوں اور یا پھر ان کو انڈیجنس پاپولیشن کے لیے ٹرانسلیٹ کیا جائے اڈیپٹ کیا جائے اور ان کے لوکل نارم جو ہیں وہ ڈیولپ کیے جائیں آ, یہ تو تھی کچھ ایسی چیزیں جن کا تعلق ایتھیکل اسٹینڈرڈ سے یعنی جب آپ ٹیسٹ استعمال کریں اور سب سے پہلے شاید ٹیسٹ ڈیولپ کریں اس کا استعمال کریں اسکور کریں انٹرپریٹ کریں اور پھر رپورٹ کریں تو ہر مرحلے پر ہمیں ایتھکس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کی بھی اپنی اخلاقیات ہیں اپنی مارل ویلیوز ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے اور یہ ایک سائیکالوجسٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ کسی وقت بھی وہ جو کلائنٹ ہے اس کے حقوق کی پامالی نہ کرے اس کے ریزلٹس کا ناجائز استعمال نہ کرے اور کسی بھی شخص کو اس کی مرضی کے بغیر ٹیسٹ میں استعمال نہ کرے نہ اس کی ٹیسٹنگ کرے اور نہ اس کو اپنی ریسرچ میں استعمال کرے اگر ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے تو شاید ہم وہ رسپانسبلٹیز پوری کر رہے ہوں گے جو کہ ایک سائیکالوجسٹ کی ایتھیکل ریسپانسبلٹیز ہے یہ ہم سب کے لیے سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس کے طور پر لازم ہے کہ ہم اپنے ذہن میں وہ کوڈ آف ایتھکس رکھیں جو کہ سائیکالوجسٹ کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ ٹیسٹ کا استعمال بھی جائز ہو سکے اور اس کو ہم کانفیڈینس کے استعمال کے ساتھ ہم استعمال کر سکیں اور ہمارے اور کلائنٹ کے درمیان یا ہمارے اور سبجیکٹ کے درمیان قسم کسی قسم کی بے اعتمادی پیدا نہ ہو آئندہ کے لیکچر میں ہم اسی طرح کے کسی اور موضوع کے بارے میں بات کریں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ